حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو دو سال کے بعد پہلے نکاح کی بنا پر ہی حضرت ابولاس بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بھیج دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو